السلام علیکم کیسے مزاج ہیں ہمارا پچھلا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر جو ہے وہ اسٹرنگ مینیپولیشن کے بارے میں تھا ہم نے مختلف میتھڈس ڈسکس کیے تھے جن کے ذریعے کسی اسٹرنگ کو چینج کیا جا سکتے یا پھر اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی جا سکے اور ان میتھڈس کی مدد سے ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمس بھی آپ کو سالو کر کے دکھائی تھیں پہلی چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ جناب سب سے اعلیٰ آپریٹر جو اسٹرنگس کے بارے میں وہ تو ظاہر ہے کنکیٹنیشن کا ہے بڑا سادہ سا ہے اس کے ذریعے آپ دو اسٹرنگس کو جوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بعض زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور وہ ساری کی ساری چیزیں کی جاتی ہیں تھرو دا اسٹرنگ آبجیکٹ یعنی جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان آبجیکٹ ہے جس کا نام اسٹرنگ ہے اور اس آبجیکٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ میتھڈز ایسے پرووائڈ کرے جس کے ذریعے ہم اسٹرنگ ویریبل جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کر سکیں اور اس آبجیکٹ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی پراپرٹی ہے لینتھ کی پراپرٹی جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسٹرنگ کی لینتھ معلوم کر سکتے ہیں یعنی اس اسٹرنگ میں کتنے کیریکٹرس ہیں اسٹرنگ میتھڈس کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے کئی طرح کے اسٹرنگ میتھڈس دیکھے لیکن ان کو ہم دو کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں ایک وہ میتھڈس جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ ایچ ٹی ایم ایل کے شارٹ کٹس ہیں یعنی یہ میتھڈ جو ہیں ان کی ہمیں اتنی خاص ضرورت نہیں ہے ایچ ٹی ایم ایل کے ذریعے ہم ان میتھڈس کام کر سکتے ہیں لیکن میتھڈس کا فائدہ یہ ہے کہ وہی کام ہم ذرا کم چیزیں ٹائپ کر کے کر سکتے ہیں یعنی ہمیں شارٹ کٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں دوسری کیٹیگری جو ہے وہ باقی تمام میتھڈس کی ہے اور وہ میتھڈز ایسے ہیں جن کا سانی جن جن کا اکویولنٹ جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل موجود نہیں ہے دے آر برانڈ نیو جہاں تک یہ H T ML shortcuts کا تعلق ہے اس میں ہم نے بگ اسمال یا پھر فونٹ سائنس کے میتھڈ دیکھے جس کے جس کے ذریعے جن کے ذریعے آپ فونٹ کا سائز یعنی کیریکٹرز کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سبسکرپٹ کا بھی ہم نے دیکھا اور سپر اسکرپٹ کا بھی دیکھا بولڈ کا اٹیلکس کا اسٹرائک تھرو کا اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ایسا میتھڈ بھی دیکھا جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں جناب اب آپ فکسڈ فونٹ یوز کریں اور یہ بھی کہ اب کون سا فونٹ کا کلر ہونا چاہیے اس کے لیے بھی ایک میتھڈ جاوا اسکرپٹ میں موجود ہے آخری جو ہم نے یہ ایچ شارٹ کٹس میں دیکھا تھا وہ تھا لنک کا method that's a very interesting method اس کے ذریعے آپ کوئی بھی اسٹرنگ لیں اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس اسٹرنگ کے پیچھے فلانا لنک ہونا چاہیے تو اس کے لیے بھی جاوا اسکرپٹ میں ایک میتھڈ موجود ہے دوسری کیٹیگری جو تھی اس میں دو میتھڈ تو اس لیے تھے کہ جناب اگر آپ نے کسی اسٹرنگ کے سارے کے سارے کیریکٹرز کو اپر کیس میں لانا ہو یا پھر سب کے سب کو لوور کیس میں لے جانا ہو اس کے لیے دو میتھڈ موجود ہیں اس کے علاوہ چار ایٹ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ میتھڈ ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں چار ایٹ اور آگے ایک نمبر دیتے ہیں تو اس نمبر پہ اس اس پوزیشن پہ جو کیریکٹر ہوتا ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے تو چار ایٹ کے ذریعے آپ پوزیشن بتاتے ہیں اور آپ کو اس پوزیشن میں جو بھی کیریکٹر ہوتا ہے وہ اس اسٹرنگ کا کیریکٹر آپ کو مل جاتا ہے سب اسٹرنگ جو ہے وہ چار ایڈ کی ذرا جرنلائز فارم ہے یعنی ویسا ہی کام لیکن ذرا بہتر طریقے سے کرتی ہے اس کے علاوہ ہم نے انڈیکس آف کا میتھڈ بھی دیکھا یعنی آپ اس میتھڈ کے ذریعے ایک کوئری کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک سب اسٹرنگ ہے یہ اس اسٹرنگ میں کہاں پہ پایا جاتا ہے مجھے وہ پوزیشن بتا دیں تو انڈکس انڈیکس آف میتھڈ جو ہے وہ آپ کو پوزیشن دیتا ہے اسی طرح ایک لاسٹ انڈیکس آف بھی میتھڈ ہے وہ ذرا الٹا کام کرتا ہے دیکھیں انڈیکس آف میں ہوتا ہے کہ آپ اس سائڈ سے شروع ہو کے اسکین کرتے ہیں جہاں پہ پہلی دفعہ آپ کو سب سٹرنگ نظر آتا ہے وہ آپ پوزیشن جو ہے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں لاسٹ انڈیکس آف میں آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں بجائے لیفٹ سے شروع کرنے کے آپ رائٹ right سے شروع کرتے ہیں اور الٹا اسکین کرتے ہیں آخری میتھڈ جو ہم نے دیکھا تھا ان میں وہ تھا اسپلٹ کا میتھڈ جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسٹرنگ کو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں آپ ایک ڈیلیمیٹر دیتے ہیں جہاں جہاں اس اسٹرنگ کے اندر ڈیلیمیٹر ہوتا ہے وہاں وہاں اس اسٹرنگ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں it's a very interesting method جس کے ذریعے کسی سینٹنس کو اس کے ورڈز میں بانٹا جا سکتا ہے نیکسٹ چیز جناب جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی آٹومیٹک کنورژن ٹو اسٹرنگس یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی جاوا اسکرپٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی خاص جگہ پہ ایک اسٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لکھا وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے بولین لکھا ہوتا ہے یا کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے تو جاوا اسکرپٹ آٹومیٹکلی اس بولین یا اس نمبر کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر لیتی ہے جہاں تک پلس آپریٹر کا یعنی کنکیٹنیشن کا تعلق ہے اگر آپ دو اسٹرنگس کو کنکیٹنیٹ کریں جواب آپ کا آئے گا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹرنگ کو کسی اور چیز کے ساتھ یعنی کسی بولین کے ساتھ یا کسی نمبر کے ساتھ کنکیٹنیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس اس نمبر کو کو یا بولین ایک میں کنورٹ کرتی ہے اور پھر کنکیٹنیٹ کرتی ہے اگر میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں یوز کیے جائیں تو جاوسکرٹ کوشش یہ کرتی ہے کہ اسٹرنگ کو پہلے ایک نمبر میں کنورٹ کرے اور پھر میتھمیٹیکل آپریشن کو پورا کرے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمبر میں کنورژن پاسبل نہیں ہوتی تو جب آپ اس صورت میں آپ کو این این کا ملتا ہے یعنی ناٹ نمبر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک ٹو اسٹرنگ کا ایک میتھڈ ہے جس کے لیے ایکسپلسٹلی آپ کسی بھی نمبر کو یا بولین کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ہم نے دو پرانے میتھڈ جو تھے ان کو بھی ریویو کیا تھا یعنی پارس انٹ کو اور پارس فلوٹ کو یعنی یہ وہ میتھڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کسی اسٹرنگ کو نمبرز میں کنورٹ کرتے ہیں انٹ کے ذریعے انٹیجر میں اور پاس فلوٹ کے ذریعے ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر میں اور یہ میتھڈز بہت یوزفل ہیں جب آپ کسی فارم سے کچھ اٹھا رہے ہوتے ہیں کچھ نمبرز اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ نمبرز عموماً جو ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹ کی فارم میں ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے پہلے آپ اسے ایک نمبر میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب یہ تو تھی اسٹرنگس کی بات یہ تو تھی پچھلی دفعہ کی بات آج آج ہم دیکھیں گے کہ ایک ویب پیج پہ امیجز کس طرح ایڈ کیے جاتے ہیں اس پہ سادی سی انیمیشن کیسے کی جاتی ہے امیجز کو ہم تھوڑا سا مینیپولیٹ کس طرح کر سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی مدد سے تو آج کا نام ہمارا ٹاپک ہے امیجز اینڈ اینیمیشن ایک H T M L page پہ امیج کو ایڈ کرنا خاص آسان ہے آپ جو دو فارمیٹ عموماً یوز کرتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ جف فارمیٹ ہے اور جے پی جی فارمیٹ ہے ان ان کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی ان فارمیٹ میں کوئی تصویر موجود ہے کوئی امیج موجود ہے so which you do is you use the image tag H T M L میں امیج آئی ایم جی ایک ٹیگ ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے اس پیج کو اس اس امیج کو آپ کسی بھی H T M L page پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں یہ جو امیج ٹیگ ہے اس کے اندر کئی ایٹریبیوٹس ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ شاید ایس آر سی یعنی سورس کا ایٹریبیوٹ ہے یہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ بھئی جو امیج یہاں پہ ڈسپلے کرنا ہے وہ پڑا کدھر ہوا ہے وہ وہ امیج کی فائل کہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کا سورس یہاں پہ بتاتے ہیں یہ سورس جو ہے ایک سادہ سا فائل نیم بھی ہو سکتا ہے اگر وہ فائل لوکل ہے یا پھر اگر وہ وہ امیج کی فائل کہیں اور کسی اور ویب سرور پہ کسی اور ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے دیٹس فائن از ویل آپ پورے کا پورا یو آر ایل وہاں پہ ڈال دیں سورس کی صورت میں اور تھوڑی دیر میں وہ ڈسپلے ہو جائے گا اس کے علاوہ ہائٹ اور وڈھ جو امیج کی ہے وہ بھی آپ اس ٹیگ کے اندر ڈال سکتے ہیں چاہے ہائٹ جو بھی ہو آپ اپنی پسند کی ہائٹ لکھ سکتے ہیں چاہے اصل میں امیج کا کی ورتھ کچھ بھی ہو آپ اپنی پسند کی وہاں پہ وٹھ لکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے امیجز کے سائز کو کنٹرول کرنا خاصا آسان ہے آپ ان کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں ان کو میگنیفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ الائن کا ہے اس کے تین ویلیوز ہو سکتی ہیں باٹم مڈل یا ٹاپ یعنی جہاں پہ آپ کا امیج اس پہ ڈسپلے ہو رہا ہے جس جس رو میں جس لائن ڈسپلے ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی الائنمنٹ کیسی ہونی چاہیے یہ اس اس رو کی باٹم پہ ہونا چاہیے اس کی ٹاپ پہ ہونا چاہیے یا اس کے مڈل میں ہونا چاہیے ہم یہ آپ کو یوز کر کے دکھائیں گے میری جناب اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاؤں بس ایک درخواست ہے جو میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کی تھی کہ امیجز صرف اس وقت یوز کریں جب ان کے بغیر چارہ نہ ہو کیونکہ آج کل لوگوں کے انٹرنیٹ کنیکشن اتنے زبردست نہیں ہیں اس لیے اگر کسی ویب پیج پہ بہت سارے امیجز ہوں تو اسی وجہ سے اس ویب پیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا عام آدمیوں کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے تو یوز امیجز اونلی وین اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس میں تین امیجز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان امیجز کا کوڈ کیا ہے اس کو ایچ ایم ایل کے پیج پہ میں نے کس طرح لکھا تھا کہ یہ امیجز اس طرح مجھے ایک ویب پیج پہ نظر آ رہے ہیں تو جناب کوڈ بڑا سادہ سا ہے وہ شروع میں جو آپ ایچ ٹی کا پیج شروع کرتے ہیں ہیڈ پورشن میں ٹائٹل لکھتے ہیں پھر باڈی کا پورشن شروع ہوتا ہے پھر ہم نے ایک ہیڈنگ لکھی ہے لیکن اس کے بعد امیج کے بارے میں چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلا امیج آپ نے جو دیکھا تھا اس پہ جو پانچ ڈاٹس بنے ہوئے تھے اس امیج کا ایک نام ہے یعنی اس جس فائل میں وہ امیج اسٹورڈ ہے اس کا نام ہے ڈائی فائیو ڈاٹ جف تو ہم نے اس امیج میں صرف اور صرف ایک ایٹریبیوٹ یوز کیا ہے اس امیج کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہم نے امیج کا ٹیگ لکھا شروع کیا اس کے بعد اس میں ایک ایٹریبیوٹ ڈال دیا S R C is equal to with in quotes die five dot gif تو یہاں پہ وہ جو امیج ہے جو کہ ڈائی فائیو ڈاٹ جف میں ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا اس کی وڈ کتنی ہوگی جتنی ایکچوئل وڈ ہے اس کی ہائٹ کتنی ہوگی جتنی ایکچوئل ہائٹ ہے اس کے بعد اس کے فوراً بعد ہم نے اسی لائن میں اس امیج کو دوبارہ ڈسپلے کیا ہے لیکن ہم نے تھوڑی سی چینج کی ہے ہم نے اس کی ہائٹ اور وڈس ڈیفائن کر دی ہے لکھ دی ہے وٹ جو ہے ہم نے 126 ٹوینٹی کہی ہے اور اصل میں اس امیج کی وٹ واقعی 126 ہے تو اس کی وٹ تو ویسی ہی ہے جو اس کی نیچرل وٹ ہے لیکن اس کی ہائٹ کو ہم نے آدھا کر دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اسکواشڈ نظر آ رہا ہے تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے جس کے ذریعے آپ امیج کے سائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو میگنیفائی کر سکتے ہیں ان کو چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے امیج یوز کیا ہے اس میں دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس میں ہم نے الائن کا ایٹریبیوٹ یوز کیا ہے اس سے پہلے جو تھے وہ جو بھی ڈیفالٹ الائنمنٹ تھی اس پہ نظر آئے تھے لیکن یہاں پہ ہم نے کہا از مڈل یعنی یہ امیج آپ نے اس طرح ڈسپلے کرنا ہے کہ جس لائن میں ڈسپلے ہو رہا ہو اس کے ساتھ مڈل جسٹیفائڈ ہو تو آپ نے جس طرح امیج میں دیکھا تھا ویب پیج پہ دیکھا تھا کہ یہ ذرا تھوڑا سا مختلف طریقے سے ڈسپلے ہو رہا تھا اس کی وجہ یہی ایٹریبیوٹ تھا یعنی الائن اکول ٹو مڈل اس کا سورس جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہے یعنی اس کا سورس جو ہے وہاں پہ ہم نے کچھ سمپل فائل نے ہمیں لکھا ہوا کسی لوکل فائل کا نام ہی لکھا تھا جس طرح ہم نے پچھلے دو امیجز کے سلسلے میں لکھا تھا یہاں پہ ہم نے ایک پورے کا پورا یو آر ایل دیا ہوا ہے تو یہ یو آر ایل والا جو امیج ہے یہ یہ میرے کمپیوٹر پہ نہیں تھا یہ کسی اور ویب سرور پہ پڑا ہوا ہے تو امیج ٹیگ کی خوبی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی امیج آپ کے پاس نہ بھی ہو کہیں اور پڑھاؤ ریموٹلی پڑھاؤ اس کو بھی اس ٹیگ کے ذریعے آپ اپنے ویب پیج پہ دکھا سکتے جناب یہ تو تھی بات ایچ ٹی ایم ایل کی یعنی ایچ ٹی ایم ایل میں بڑے سادے طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ امیجز کو کس طرح ڈسپلے کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں جاواسکرپٹ کی جاواسکرپٹ میں جناب یہ امیجز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ان کو ڈسپلے کرنے کے لیے جاواسکرپٹ کا ایک بلٹ ان آبجیکٹ ہے جس کا نام ہے امیج اس کو یوز کیا جاتا ہے اس آبجیکٹ کی کئی پراپرٹیز ہیں اس کی نیم کی پراپرٹی ہے بارڈر کی پراپرٹی ہے کمپلیٹ کی پراپرٹی ہے ہائٹ وڈتھ کی ہے ایج اسپیس کی ہے وی اسپیس کی ہے لو ایس آر سی کی ہے ایس آر سی کی اور یہ جو ایس آر سی کی پراپرٹی ہے that is a very interesting one and that is the one that we are going to use name کی پراپرٹی بھی ہم یوز کریں گے لیکن ایس آر سی کی پراپرٹی جو ہے یعنی سورس کی پراپرٹی وہ خاصی انٹرسٹنگ ہے وہ ابھی ایک دو ایگزامپل میں ہم آپ کو یوز کر کے دکھائیں گے اس کے میتھڈس شاید ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے میتھڈس کون سے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ اسپیشل ایونٹ ہینڈلرس بھی ہیں مثلاً ایک آن اباٹ کا ایونٹ ہینڈلر ہے ایک آن ایرر کا ہے ایک آن لوڈ کا ہے اس کے علاوہ اور بھی کہیں ہیں آن اباٹ والا بڑا انٹرسٹنگ ہے فرض کریں آپ ایک ویب پیج ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک امیج ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوتا ہے بیچ میں ابھی امیج پورا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا آپ جا کے اسٹاپ کہہ دیتے ہیں یعنی آپ ابارٹ کر دیتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ کو تو یہ والا ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ فائر ہو جائے گا آن ایرر جو ہے وہ بھی تقریباً اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ ایک پیج ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اس میں ایک امیج ہے وہ امیج ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا کوئی ایرر آ گیا تو وہ فائر ہو جائے گا آن لوڈ جو ہے that is also an event handler اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ امیج جو آپ اپنے ویب پیج پہ ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں جب وہ آ جاتا ہے پورے کا پورا جب سارے کا سارا لوڈ ہو جاتا ہے تو یہ والا ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ فائر کر جاتا ہے یہ جو امیج کا آبجیکٹ ہے نا یعنی جاوسٹ میں یہ جو امیج کا بلٹ ان آبجیکٹ ہے اس کا مین مقصد میرے خیال میں صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے امیج پری لوڈنگ اس سے ہماری کیا مراد ہے اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کچھ امیجز ہیں انہیں آپ اپنے ویب پیج پہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے امیجز ہیں ان کا کچھ اپنا سائز ہے تو ان کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن جاواسکرپٹ کی یہ فیسلٹی یوز کر کے آپ ان امیجز کو پری لوڈ کر سکتے ہیں یعنی ان کو دکھانے سے پہلے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یعنی ان کو دکھانے سے پہلے کیش میں لا کے رکھ سکتے ہیں کہ جو ہی پیج پہ ضرورت پڑے فٹ کر کے آ جائیں تو پری لوڈنگ سے مراد کیا ہوئی اس سے مراد بڑی سادی سی ہے کہ امیجز کو پہلے سے اپنے پاس کیش میں لا کے رکھ لیں تاکہ جو ہی ضرورت پڑے ہم اس کو فوراً دکھا سکیں یوزر کو ویٹ نہ کرنا پڑے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے کئی فائدے ہیں کیونکہ اس ٹیکنیک کے ذریعے اگر آپ کچھ اینیمیشنز بنانا چاہتے ہیں وہ خاصی اسموتھ ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ اینیمیشن کا ایک فریم نظر آیا اور اس کے بعد ویٹ کر رہے ہیں جناب وہ امیج آئے گا تب جا کے دکھائیں گے ایسا نہیں ہے وہ سارے کے سارے امیج آپ نے پہلے ہی اپنے پاس لا کے رکھے ہوئے اس کے علاوہ اور بھی امیج مینیپولیشن کی بعض چیزیں ہیں جو اس پری لوڈنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں سے ایک آدھی شاید ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اب جناب دیکھتے ہیں کہ یہ امیج پری لوڈنگ جو ہے یہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا پروسیس کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو امیج آبجیکٹ ہے نا اس کا ایک انسٹنس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں یعنی آپ نیو والا کی ورڈ لگاتے ہیں اور امیج آبجیکٹ کا ایک انسٹنس کریٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اریز کے ساتھ ہم یہی کیا کرتے تھے تو جس طرح اریز کے ہم نئے انسٹنس بناتے تھے جس طرح اس امیج آبجیکٹ کا بھی ہم ایک نیا انسٹنس بناتے ہیں using the new keyword اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو امیج آبجیکٹ ہے یہ جو ابھی ابھی ہم نے جس کا انسٹنس بنایا ہے اس کی جو ایس آر سی یعنی سورس کی پراپرٹی ہے اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں کس چیز کے برابر اس فائل نیم کے برابر کہ جو فائل نیم ہم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو امیج جو ہے اس کی جو ایس آر سی والی پراپرٹی ہے اس کو ہم اکویٹ کر دیتے ہیں اس فائل نیم سے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس امیج کے انسٹنس میں آ جائے تو پہلے ہم نے انسٹنس کریٹ کیا پھر اس کی سورس پراپرٹی کو ہم نے اس فائل نیم سے اکویٹ کر دیا نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو امیج ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پیج پہ نظر نہیں آتا وہ آپ کے کیش میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہی آپ کو اس امیج کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے ویب پیج پہ مختلف امیجز جو آپ ڈسپلے کر رہے ہیں ان میں سے کسی امیج کی جو سورس پراپرٹی ہے اس کو وہ جو آپ نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے نا اس کے برابر کر دیتے ہیں تو اس طرح وہ امیج فورن آپ کے پیج پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو اگزامپل کی صورت میں ہم کر کے دکھاتے ہیں یہ اگزامپل جناب یہ جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے میرے خیال میں پینتیسویں لیکچر میں اگزامپل کی تھی اس کو ہم دوبارہ کریں گے وہاں ہم نے کیریکٹرز کی صورت میں کی تھی یہاں پہ ہم اس کو امیجز کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رول دا ڈائی یہ ایک چھوٹا سا الیکٹرانک ڈائی بٹن کے اوپر ماؤس لے کے آتے ہیں فوراً ون سے لے کے سکس تک کوئی نمبر یہ سٹارز کی صورت میں ڈسپلے ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں لیکن عموماً جب آپ اس الیکٹرانک ڈائی کو رول کر رہے ہیں تو آپ سوچ یہی رہے ہوتے ہیں وہ جو فزیکل ڈائی ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ لوڈو کھیلتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں وہ کسی طرح نظر آئے تو اس کا طریقہ کچھ ایسے ہے کہ جو ہی یہ جو رول دا ڈائی ہے اس بٹن پہ میں آ کے اپنے ماؤس کو کلک کرتا ہوں تو کوئی نمبر مجھے ایک سے چھ تک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے رینڈملی جنریٹڈ رینڈملی سلیکٹڈ آپ کو ڈائی کا ایک فیس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے نئی چیز کی ہے پہلے ہم نے کیا تھا وتھ سمپل کیریکٹرز اب ہم نے امیجز کی فارم میں وہی کام کرنا شروع کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے کیا سب سے پہلے تو جناب ہم نے چھ امیجز کریٹ کیے یعنی ایک ڈاٹ والا دو والا تین والا چار والا پانچ والا چھ والا اور ان کے ہم نے نام رکھے die one dot gif die two so so four up till die six dot gif جب ہم نے یہ کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اپنا ویب پیج بنانا شروع کیا اس ویب پیج میں اس کا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں ہم نے جاوا اسکرپٹ کا تھوڑا سا کوڈ لکھا اور تھوڑا سا ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ لکھا سب سے پہلے ہم اس ایچ ٹی ایم ایل کے کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس ایچ ٹی ایم ایل کے کوڈ میں ہم نے امیج کو ڈسپلے کیا ہم نے کہا کہ امیج ٹیب ہے ٹیگ ہے اور اس میں دو ہم نے ایٹریبیوٹ ڈالے ایک تو یہ کہ اس امیج کا ہم نے ایک نام رکھا اس کا ہم نے نام رکھا ڈائی اور دوسرا ہم نے اس کا سورس جو تھا وہ بتایا کہ جناب یہ جو امیج آپ نے ڈسپلے کرنا ہے نا یہاں پہ آپ نے die six dot gif display کرنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب ڈائے پہلے تھوڑا ڈسپلے ہوئی تھی آپ کو چھ نظر آیا تھا سو یہ ایک لحاظ سے ایک ڈیفالٹ امیج ہے جو آپ کو نظر آئے گا جب بھی اس پروگرام کو آپ شروع کریں گے ہمیشہ آپ کو سکس ہی نظر آئے گا اس کے بعد جب بٹن دبائیں گے تو آپ کو رینڈملی سلیکٹڈ کوئی نمبر نظر آئے گا تو جناب یہ تو امیج کا ٹیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے وہ بٹن جو ہے وہ بنانا ہے بٹن بنانے کے لیے ہم ایک فارم شروع کر دیتے ہیں فارم کے اندر ہم ایک بٹن ڈال دیتے ہیں یہ بٹن جو ہے اس کا نام ہم نے رول دا ڈائی رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے ایونٹ ہینڈلر لگایا ہوا ہے وہ یہ کہ on click is equal to roll die یعنی جب بھی اس بٹن پہ کلک کیا جائے تو یہ رول ڈائی والا فنکشن جو ہے اس کو آپ فائر کر دیں تو یہ تو تھا ایچ ایل والا حصہ ہمارے پروگرام کا اب ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں اسکرپٹ والے حصے کو اسکرپٹ والا حصہ جو ہے اس کے دو ٹکڑے ہیں پہلے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم جناب die image is equal to new array seven یعنی ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ایک نیا ارے کا کا انسٹنس جنریٹ کر رہے رہے ہیں ہیں اس نام ہم رکھ تو یہ ایک ایسا ارے ہے جس میں سات ایلیمنٹس ہوں گے پہلا ایلیمنٹ ہوگا first second third fourth fifth six اس میں جو ہے ہم اس کو یوز نہیں کریں گے ہم صرف آخری چھ ایلیمنٹس یعنی one two three four five six جو ہیں ان کو یوز کریں گے اس کے بعد ہم ایک لوپ شروع کر دیتے ہیں لوپ شروع ہوتا ہے ون سے اور جاتا ہے سکس تک اور درمیان میں ایک ایک کر کے یہ انکریمنٹ ہوتا جاتا ہے یہ لوپ جو ہے یہ کس لیے ہے یہ لوپ ہم بار بار دیکھیں گے آج کے لیکچر میں اس لوپ کا مقصد جو ہے ان امیجز کو پری پری فیچ کرنا کرنا ہے ہے ان کو لوڈ یعنی پہلے سے اپنے پاس لا کے رکھ لینا ہے یعنی اس لوپ کے ذریعے ان امیجز کو ہم لے آئیں گے ابھی ڈسپلے نہیں کریں گے ڈسپلے ہم بعد میں کریں گے تو اس کی پہلی لائن جو ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم جو امیج آبجیکٹ ہے اس کا ایک انسٹنس ڈیفائن کرتے ہیں امیج آبجیکٹ کا ایک انسٹنس ڈیفائن کرتے ہیں تو یعنی ڈائی امیج کے یعنی یہ جو ارے ہم نے بنایا اس کا جو کیتھ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ایک امیج کا انسٹنس ہو جاتا ہے جو ہی وہ امیج کا انسٹنس ہم بنا لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو انسٹنس ہم نے بنایا امیج کا اس کی جو سورس والی پراپرٹی ہے that's equal to die plus k plus dot gif k کی ویلیو ون ہوگی تو یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ آئے گا die one dot gif two پہ ڈائی ٹو ڈاٹ جیف تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں اس لوپ کے ذریعے یہ جو ہم نے ڈائی امیج والا ارے بنایا تھا اس کے جو آخری چھ ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم یہ چھ کی چھ امیجز جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں ان کو پری لوڈ کر رہے ہیں ان کو پری فیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جب سارے کے سارا لوپ چل پڑے گا تو کیا ہوگا ہمارا یہ جو ارے ہے اس کے جو آخری چھ ایلیمنٹس ہیں اس میں چھ امیجز آ جائیں گے اس کے بعد جناب ہم فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں رول ڈائی کا یعنی یہ وہ فنکشن ہے کہ جب بٹن دبایا جائے گا یہ والا فنکشن جو ہے وہ کال ہوگا یہ فنکشن جو ہے یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نمبر کون سا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس نمبر کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں امیج کی مدد سے یہ نمبر جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے یہاں پہ math dot rand math dot round کا میتھڈ یوز کیا تھا آج ہم وہ نہیں کر رہے آج ہم میتھ ڈاٹ سیلنگ کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں تو یہ جو سکس ٹائمز میتھ رینڈم ہے اس سے ہمیں جو جواب ملے گا وہ زیرو اور سکس کے درمیان کوئی نمبر ہوگا اور یہ میتھ ڈاٹ سیلنگ جو ہے اس کو انٹیجرز میں کنورٹ کرے گا یعنی either one two three four five six ان میں سے کوئی نمبر یہ ہمیں دے دیا کرے گا اس کے بعد یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جب ہمیں یعنی ایک رینڈم نمبر مل گیا اب ہم نے اس رینڈم نمبر کا کے ریلیٹڈ جو امیج جو ہے اس کو ڈسپلے کر رہا ہے اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائے ہے یعنی ڈاکومنٹ کے اندر جو امیج ہے جس کا نام ہے ڈائے ڈاکیومنٹ کے اندر جو آبجیکٹ ہے جس کا نام ہے ڈائے اس کی جو ایس آر سی والی پراپرٹی ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں یعنی وہ جو امیج ہے اس کا سورس ہم چینج کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے تو وہ امیج تھا ڈائی سکس ڈاٹ جیف اب اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں یعنی بجائے ڈائی سکس ڈاٹ جیف کے وہاں ہم کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں die image of die n dot source یعنی یہ جو ڈائی این سے ریلیٹڈ امیج ہے نا اس کا جو سورس ہے وہ ہم کر دیتے ہیں یعنی یہ جو ڈائی ڈاٹ سورس ہے document dot die dot source جو ہے اس کو ہم اکویٹ کر دیتے ہیں ایک امیج سے ایک امیج کے سورس سے ہم اکویٹ کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو ہی یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جو ہی یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہاں پہ امیج چینج ہو جاتا ہے فرض کریں کہ ڈائی این کی ویلو آتی ہے تھری تو کیا ہوگا تو document dot die dot source جو ہے it will be to die image three dot source تو وہاں پہ جو امیج ڈسپلے ہوگا پھر وہ یعنی یہ جو آپ کا رے ہے اس میں جو تھری والا امیج ہے وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا تو جناب یہ تو تھی ایک ایگزامپل اب ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم انہیں امیجز کو ذرا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ذرا کچھ انٹرسٹنگ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم اس ایگزامپل میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک تھم نیل ویور دکھانا چاہتے ہیں ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بعض چھوٹے چھوٹے امیجز ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم تھم نیلس کہتے ہیں اور جو ہی کسی اس چھوٹے امیج پہ میرا پوائنٹر جائے میرا ماؤس جائے میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی سی ورژن ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے تو ہم کریں گے یہ کہ یہاں پہ ہم چھ چھوٹے چھوٹے امیجز لیں گے جو ہی ہمارا ماؤس جو ہے ان میں سے کسی بھی امیج کے اوپر جاتا ہے یعنی ماؤس اوور ہوتا ہے فوراً وہ جو بڑے والا امیج جو ہے وہ چینج ہو کے اس سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کی پہلے آپ کو ڈیمو دکھا دیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا امیج نظر آ رہا ہے اور نیچے چھ چھوٹے چھوٹے امیجز ہیں اور یہ چھوٹے امیجز میں یہ جو جس پہ پانچ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں وہ والا امیج جو ہے اس پہ اس وقت ہمارا ماؤس ہے تو اس لیے بڑا امیج جو ہے یہ وہ بھی پانچ ڈاٹس والا نظر آ رہا ہے جو ہی یہ ماؤس اس پانچ والے سے فرض کریں یہ چار ڈاٹس والے امیج پہ جائے گا تو اوپر والا بڑے والا امیج جو ہے فوراً چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم چھوٹے چھوٹے تھم نیلز ہیں جو ہی ماؤس اوور ہوتا ہے کس تھم نیل پہ اس سے ریلیٹڈ بڑا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آئیے اس کا ایک کوڈ جو ہے اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں یہ کوڈ جو ہے وہ سادہ سا جس طرح ہمارے اسٹیمل پیج کا ہوتا ہے اور اس کے جو دو حصے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ نہیں دکھائے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جاوا اسکرپٹ والا حصہ دکھانا چاہوں گا اس کا جو جاوا اسکرپٹ کوڈ ہے یہ وہی کوڈ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم امیجز کو پری لوڈ کر رہے ہیں it is the exact same code جو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرا نسبتاً complex H T M L code ہے اب تک عموماً ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ زیادہ تر ہماری پروسیسنگ جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ والے پارٹ میں ہوتی رہی ہے لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہم اپنی پروسیسنگ جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل والے پارٹ میں کر رہے ہیں اس کا پہلا حصہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ہم ایک امیج والا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور ایک امیج ڈیفائن کرتے ہیں اس کا نام ہم رکھتے ہیں بگ اور اس کا سورس ہم رکھتے ہیں ڈائی سکس ڈاٹ یعنی یہ اس کا ڈیفالٹ ویلیو ہے شروع میں جب آپ یہ پروگرام چلائیں گے تو آپ کو ڈائی سکس ڈاٹ جیف یعنی وہ سکس ڈاٹس والی جیف جو ہے وہ نظر آنی شروع ہوگی اس کا سائز جو ہم نے two fifty two by two two رکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائی کا سائز جو اوریجنل سائز تھا دائیں والے امیجز کا وہ تھا 126 ٹوینٹی بائی ون تو ہم نے یعنی امیج کے سائز کو کہ دونوں یعنی اس کی ویٹ کو اور اس کی ہائٹ کو دگنا کر دیا یعنی امیج کا سائز جو ہے چار گنا کر دیا اس کے بعد ہم چھ امیج والے ٹیگ جو ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے اس میں صرف میں نے پہلا اور آخری دکھایا لیکن بیچ والے جو ٹیگز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں بالکل ان کا فارمیٹ ایگزیکٹلی exactly اس جیسا ہی ہے تو آئیے یہ جو پہلے والا جو ہے ٹیگ اس کو دیکھتے ہیں اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ جناب امیج کا ٹیگ شروع کریں source is equal to die one dot gif اور اس کے بعد اس کی وٹھ جو ہے اور ہائٹ جو ہے ہم نے تھوڑی سی کم کر دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اوریجنل ہائٹ اور وٹ تھی 126 یہاں پہ ہم نے 53 53 کری تاکہ ہمیں چھوٹے سے یہ امیج نظر آئے ان کا تھم نیل ورژن نظر آئے اب انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے اس جگہ پہ کی ہے یعنی اس امیج کے ٹیگ میں کی ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ایونٹ ہینڈلر ڈالتی ہے یہاں پہ ہم نے ماؤس اوور کا ایونٹ ہینڈل ڈال دیا ہے اور جو ہی وہ ایونٹ ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہم نے لکھی ہوئی ہے وہ فائر ہو جانی چاہیے وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ document dot big dot source یعنی یہ جو اوپر بگ امیج ہے نا اس کا سورس جو ہے اس کو آپ نے چینج کر دینا جو ہی ماؤس اوور ہوتا ہے آپ نے یہ جو بگ امیج ہے اس کے سورس کو چینج کر دینا ہے اور اس کو کیا بنا دینا ہے اس کو آپ نے بنا دینا ہے die image one dot source تو اس کو میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں یہ جو امیج ٹیگ ہے اس میں ہم ڈائی ون ڈاٹ جیف یعنی وہ ایک ڈاٹ والی تصویر دکھا رہے اور جو ہی اس پہ ماؤس اوور ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں document dot big dot source جو ہے اس کا سورس چینج کر دیتے ہیں اور کیا کر دیتے ہیں وہی جو ہم نے پری لوڈ کیے ہوئے نا امیجز ان میں سے جو پہلا امیج ہے اس کے برابر کر دیتے ہیں تو ہوگا کیا جو ہی اس امیج پہ ماؤس اوور ہوگا وہ جو بگ امیج ہے اس کا سورس چینج ہو جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا وہ سیلیونٹ جو بھی ہے وہ ہو جائے گا یعنی وہ ایک ڈاٹ والا بڑا سا امیج آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا دوسرا جو امیج کا ٹائگ ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے تیسرے میں بھی چوتھے میں بھی پانچ میں بھی چھٹے میں بھی کہ جو ہی اس امیج پہ ہم آتے ہیں ماؤس اوور کا ایونٹ جو ہے فائر ہو جاتا ہے اور صرف ایک اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے دیکھیے عموماً جب بھی ہم ایونٹ ہینڈلنگ کرتے رہے ہیں H T M L part میں ہم کوشش یہ کرتے رہیں کہ وہاں پہ ہم فنکشنز یوز کریں لیکن یہاں پہ ہم ایسا نہیں کر رہے وجہ اس کی یہ کہ یہ ایک لائن کے لیے فنکشن لکھنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے تو اس لیے یہ اس پرٹیکولر ایگزامپل میں کہ جب بھی وہ ایونٹ فائر ہوتا ہے اس کے بعد جو کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے وہ ہم نے ایچ ٹی ایل پورشن کے اندر ہی ڈال دیا ہم نے اس کو as a separate function define نہیں کیا جناب تو یہ تھی ایگزامپل جس میں ہم نے ایک تھم نیل ویور بنایا تھا اب یہ والی چیز جو ہے آپ کو کئی ویب سائٹس پہ نظر آئے گی اسپیشلی اگر آپ آٹو موبائل سے کسی ویب سائٹ پہ جائیں نا یعنی ایک نئی گاڑی آئی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے تھم نے رکھے ہوں گے مختلف اینگل سے ان کی تصویریں جو دکھائی ہوں گی کہ آگے سے کیسی ہے پیچھے سے کیسی اوپر سے نیچے سے سائڈ سے دائیں سے بائیں سے جو ہی آپ اس کے اوپر ماؤس لے کے جائیں گے ایک بڑے والا امیج جو ہے وہ فوراً چینج ہو جائے گا سو so یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے بہت سارے امیجز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں دکھائے جا سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ اسپیس بھی یوز کرنی نہیں پڑتی اگر آپ کی مٹھائی کی آپ نے ویب پہ دکان بنانی ہے اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ چھوٹے چھوٹے کتابوں کے تھم نیلس ہوں جو ہی اس کے اوپر جائیں وہ پورے کا پورا اس کا صحیح سائز میں امیج جو ہے کتاب کا نظر آنا شروع ہو جائے اور بھی کئی جو ای کامرس کی سائٹس ہیں اس پہ شاید آپ کو یہ چیز نظر آئے تو جناب ابھی تک ہم نے ایگزامپل جو کی اور باتیں جتنی کی وہ ساری کی ساری اسٹیٹک امیجز کے بارے میں تھی یعنی اسکرپٹ کے ذریعے اسٹیٹک امیجز کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے خاص طور پہ کہ بعض کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جو امیج ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم چینج کس طرح کر سکتے ہیں ابھی تک کی دو ایگزامپلس میں ہم نے یہی دیکھا تھا اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے اینیمیشن کی اینیمیشن جو ہے وہ بھی ہے تو اسٹیٹک امیجز کے بارے میں بس یہ ہے کہ اس میں ہم ان اسٹیٹک امیجز کو جلدی جلدی چینج کرتے رہتے ہیں تو افیکٹ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں سو so, اس اب اگزامپل جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں ہم یہی کریں گے ہم سولہ امیجز لیں گے and we are going to cycle through them ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا آپ کو دکھائیں گے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ اینیمیشن کا ایک افیکٹ سا کریٹ ہوتا ہے لگتا ہے کہ ایک موونگ امیج بنا ہوا ہے اصل میں ہے نہیں اصل میں it's just a combination of many static images لیکن ان کو چینج کیا جا رہا ہے اس سے موومنٹ کا افیکٹ ملتا ہے تو اس ایگزامپل میں جو سولہ امیجز میں نے یوز کیے ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں ہوا کیا ہے اس میں چار ڈاٹس ہیں وائٹ بیک گراؤنڈ ہے چار ڈاٹس ہیں چاروں کے مختلف کلر ہیں اور پھر ان چار ڈاٹس کو میں نے تھوڑا تھوڑا گھما کے ان کے سولہ امیجز بنا لیے اب ان امیجز کو جب میں جاوا اسکرپٹ کے ذریعے مینیپولیٹ کرتا ہوں آپ کو کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ یہ چار ڈاٹس جو ہیں ہیں ہیں موو کر رہے اب دیکھتے کہ ہم نے کیسے کیا ہم نے یہ موومنٹ جو ہے یعنی یہ جو ایک اسٹیٹک امیج کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا یہ ہم نے کس طرح یہ سیکوینسنگ کی اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے سب سے پہلے ویب پیج کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے H T M L tag سے شروع ہو کے اور پھر اس میں دو چیزیں ہیں یعنی کچھ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے اور کچھ H T M L code ہے پہلے ہم ذرا ایچ ٹی ایم ایل کے کوڈ کو دیکھ لیں H T M L code بہت ہی سادہ سا ہے سب سے پہلے تو سینٹر کے دو ٹیگ ہیں یعنی یہ جو امیج ہم دکھانا چاہتے ہیں we wanted to be centered on the screen تو اس کے لیے ہم سینٹر کے ٹیگ سے شروع کرتے ہیں اور سینٹر کے ٹیگ سے کلوز کر سکتے ہیں سلیش سینٹر کے ٹیگ سے کلوز کر دیتے ہیں اب ذرا اس امیج کے ٹیگ کو ذرا غور سے دیکھیے سب سے پہلے تو اس کا نام ہے اس کا نام ہم نے سرکل رکھا ہوا ہے تاکہ بعد میں اگر اس کو ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ سرکل والا نام اس کا جو آئیڈینٹیفائر ہے اس کو یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کا سورس دیا ہوا ہم نے کہا جناب سورس ہے اس کا سرکل ون ڈاٹ جیف یعنی جب اینیمیشن اسٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے جو تصویر آپ کو نظر آئے گی وہ کون سی ہوگی سرکل ون ڈاٹ جیف اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہینڈلر ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ آن لوڈ پہ لانچ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ امیج ٹیگ جو ہے اس کے کئی ایونٹ ہینڈلرز ہیں جس میں سے ایک آن لوڈ کا بھی ہے کہ جو ہی یہ امیج لوڈ ہو تو وہ ایونٹ جو ہوتا ہے فائر ہو جاتا ہے اس ایونٹ ہینڈلر میں ہم کیا کمانڈ دے رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں سیٹ ٹائم آؤٹ یہ سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ شاید ہم نے پہلے کبھی ڈسکس نہیں کرا لیکن یہ بھی جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان میتھڈ ہے یہ میتھڈ کرتا کیا ہے اس میتھڈ کے دو آرگیومنٹ ہوتے ہیں دوسرا آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک نمبر یہاں پہ آپ کو گیپ لکھا نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ایک نمبر ہے اینڈ اٹس ان ملی سیکنڈس کہ بھائی ادھر جتنے بھی ملی سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں نا اتنے ملی سیکنڈس کے بعد جو پہلے آرگومنٹ میں جو بھی فنکشن لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ لانچ کر دیں تو set time set timeout کا میتھڈ کیا کرتا ہے یہ تھوڑا سا ویٹ کر کے ایک فنکشن کو لانچ کر دیتا ہے سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ جو ہے یہ ایک ڈیلے سے ڈال دیتا ہے ایک تھوڑے سے ڈیلے کے بعد ایک فنکشن کو لانچ کر دیتا ہے تو یہاں پہ گیپ وہ ڈیلے کا نام ہے یعنی ایک ویریبل ہے اور اس ویریبل کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد جو فنکشن ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں جس فنکشن کو ہم کال کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سرکولیٹ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ڈیفائن کس طرح کیا ہوا ہے سرکولیٹ کے فنکشن کو لیکن اس سے پہلے جاوا اسکرپٹ کا تھوڑا سا اور جو اس فنکشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے حصہ ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں سب سے پہلے تو ہم یہ جو گیپ ابھی میں نے جس ویریبل کا تذکرہ کیا تھا یہ میں نے ڈیفائن کیا میں نے کہا gap is equal to hundred اور یہ ہنڈریڈ جیسے نے بتایا کہ it's in the units of millisecond یعنی we are talking about zero point one second دونوں امیجز کے بیچ میں جو گیپ ہوگا وہ کتنا ہوگا one tenth of a second کا ہوگا اس کے علاوہ ہم ایک یہ نیا ویریبل جو ہے اس کو انیشلائز کر رہے ہیں امیج این یعنی image number is equal to one یہ تھوڑی دیر میں جا کے یوز ہوگا پھر آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ اسے کیوں انیشلائز کیا ہے اس کے بعد وہ جو چار پانچ لائنوں کا کوڈ ہے اس کا مقصد وہی ہے جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں یعنی ہم وہ جو سولہ امیجز جو ہیں ان کو پری لوڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو پری فیچ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے جو دو ایگزامپلس کی تھی اس میں ہم نے چھ چھ امیجز کو پری لوڈ کیا تھا یہاں پہ ہم سولہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں it is exactly the same as the previous two examples اس کے بعد ہم یہ جو سرکولیٹ کا فنکشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اب یاد رکھیے یہ سرکولیٹ کا فنکشن کب لانچ ہوتا ہے کب کال ہوتا ہے جب وہ گیپ سیکنڈز ہو جاتے ہیں تو یعنی گیپ کو ہم نے as hundred milliseconds define کیا ہے تو پہلے جاوا اسکرپٹ جو ہے نا وہ ہنڈریڈ ملی سیکنڈ ویٹ کرتی ہے اور پھر یہ سرکولیٹ کا فنکشن جو ہے اسے کال کر لیتی ہے اس فنکشن کو دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ڈاٹ سرکل ڈاٹ سورس یعنی وہ جو امیج تھا نا ایچ ڈی ایل پورشن میں جو ہم نے امیج ایک سرکل والا یوز کیا تھا جس کا ہم نے نیم رکھا تھا سرکل اس کے سورس کو ہم یہاں پہ چینج کر رہے ہیں اس کے سورس کو ہم چینج کر رہے ہیں with circle image image number dot S R C یعنی ہم یہاں پہ کر یہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا امیج این اس کی ابھی ویلو ہم نے ڈیفائن کی تھی اس کی ویلو ہم نے کیا ڈیفائن کی تھی انیشلائز کی تھی کی ویلو ہم نے انیشلائز کی تھی ایز ون تو کیا ہوگا سب سے پہلے جب یہ سرکولیٹ کا فنکشن کال ہوگا تو سرکل ڈاٹ سورس جو ہے اس میں کیا چلا جائے گا اس میں جناب چلا جائے گا پہلا امیج یعنی سرک امیج ون کیونکہ امیج این کی ویلو ون ہے نا اس کا سورس چلا جائے گا یعنی جو ہی یہ سرکولیٹ والا فنکشن پہلی دفعہ کال ہوتا ہے تو وہ سرکل میں پہلے والا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو امیج این ہے یعنی امیج نمبر ہے اس کو ہم انکریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم یہ سولہ سے بڑھ تو نہیں گئے کیونکہ ٹوٹل امیج تو سولہ ہے اور ہم نے یہی کرنا ہے نا کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں گیارہواں بارہواں تیرہواں چودہواں پندرہواں سولہواں اور اس کے بعد دوبارہ پہلا تو اس لیے جو ہی امیج این یعنی امیج نمبر یعنی یہ انڈیکس جو ہے سولہ سے ایک سیٹ کر جاتا ہے سترہ ہو جاتا ہے سترہ امیج تو ہمارے پاس ہے نہیں جو ہی یہ سترہ ہو جاتا ہے ہم دوبارہ پہلا امیج ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ سرکولیٹ والا فنکشن یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو وہ جو ہم نے image H T M L portion میں ڈیفائن کیا تھا سرکل اس کا سورس چینج کرتا ہے اس کے بعد یہ یہ جو امیج نمبر ہے اس کو انکریمنٹ کر دیا کر دیتا ہے اور اگلی دفعہ جب یہ کال ہوگا تو یہ نئے والا امیج نمبر جو ہے یہ یوز ہوگا ٹھیک ہے نا پہلی دفعہ تو امیج نمبر کی ویلو ہے ون اگلی دفعہ کیونکہ ہم نے انکریمنٹ کر دی ہے وہ ٹو ہو جائے گی یہ انکریمنٹ کرتے رہیں گے اتفاق سے ہم جب سترہ میں پہنچیں گے تو یہ دوبارہ ون ہو جائے گی تو اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen اور پھر ون اور یہ پھر اینیمیشن یہ جو چلتی رہتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح یہ ڈاٹس جو ہیں یہ ایک سرکل میں موو کر رہے ہیں جناب یہ جو ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دکھائی اس کو کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے اینیمیٹڈ جفس ٹھیک ہے نا جف ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اسٹیٹک امیجز دکھا سکتے ہیں یعنی ایک اسٹوریج فارمیٹ ہے ایک فائل فارمیٹ ہے اس کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے اس ایکسٹینشن کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آٹھ دس بلکہ یعنی دو یا دو سے زیادہ امیجز جو ہیں وہ اسٹور کر لیں اور جب بھی آپ امیج ٹیگ کے ذریعے اس کو دکھائیں گے اپنے ویب پیج پہ تو وہی جو آپ نے امیجز اسٹور کیے تھے وہ سیکوینس میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں اس طرح کر کے تو یہ کام جو ابھی ہم نے کیا یہ ہم اینیمیٹڈ جفس کے ذریعے بھی کر سکتے تھے یعنی ان سولہ کی سولہ امیجز کو ایک اینیمیٹڈ جف کے اندر اگر ہم اسٹور کر دیتے اور پھر امیج ٹیگ کے ذریعے اس اینیمیٹڈ جف کو ڈسپلے کر دیتے تو یہی جو ابھی آپ کو چیز نظر آئی تھی یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی تو یعنی یہ جو ابھی پچھلی اگزامپل کی بالکل یہی چیز ہم جاوا اسکرپٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن جناب جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ذرا بہتر کنٹرول آپ کو دیتی ہے فار ایگزامپل یہ جو امیجز کے درمیان ڈیلے ہے اس پہ آپ کو بہتر کنٹرول دیتی ہے ان کے ان کی جو سیکوینس سیکوینسنگ ہے کہ پہلے کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا یہ تو ہم نے ابھی یوز کی ون ٹو تھری فور لیکن ہم کو عجیب و غریب سیکوینس بھی یوز کر سکتے تھے جاوا اسکرپٹ جو ہے ہمیں پورا کنٹرول دیتی ہے اس سیکوینس پہ یہ جو نیکسٹ ایگزامپل ہے اس میں ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ایسی چیز جو شاید ایک اینیمیٹڈ جف کے ذریعے نہیں کی جا سکتی ہم کریں گے وہی وہی سولہ امیجز جو ہیں ان کو ہم روٹیٹ کریں گے ان کو سائیکل تھرو کریں گے تاکہ ہمیں ایک اینیمیشن کا افیکٹ ملے لیکن ہم دو نئے بٹنز ایڈ کر دیتے ہیں ایک سلو ڈاؤن کا بٹن اور ایک اسپیڈ اپ کا ہم سلو ڈاؤن کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ جو سرکل میں جا رہے ہیں یہ سرکل ذرا آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گا اگر اسپیڈ اپ کریں گے تو یہ زیادہ تیزی سے گھومنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ایسی چیز ہے جو شاید اگر آپ اینیمیٹڈ جف کے ذریعے کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ مشکل درپیش آئے گی تو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ اینیمیشن اور اس کے ساتھ وہ دو بٹن بھی ہیں ان میں سے اگر آپ لیفٹ والا بٹن دبائیں تو یہ روٹیشن جو ہے یہ آہستہ ہو جاتی ہے اور اگر رائٹ والا دبائیں تو روٹیشن ذرا تیز ہو جاتی ہے اور اس کو اگر آپ اس پہ کلک کرتے جائیں وہ تیز سے تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی اس کی ایک لمٹ ہے لیکن کئی دفعہ آپ دبا سکتے ہیں اور یہ تیزی سے روٹیٹ کرتے جائیں گے ڈاٹس اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیسے تو اگین اس یہ جو کوڈ ہے اس کے دو سیگمنٹس ہوں گے ایک جاوا اسکرپٹ والا ہوگا ایک ایچ ٹی ایم ایل والا ہوگا سب سے پہلے ہم ایچ ٹی ایم ایل کے کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ جو ہے اس کا یہ جو اوپر والا حصہ جو سینٹر اور سلیش سینٹر ٹیگ میں ہے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا تھا لیکن اس کے نیچے ایک ہم نے فارم ایڈ کر دیا ہے جس کے ذریعے یہ دو نئے بٹن آ گئے ہیں ایک سلو ڈاؤن کا بٹن اور دوسرا اسپیڈ اپ کا بٹن جو ہی سلو ڈاؤن کا بٹن دبایا جاتا ہے تو سلو ڈاؤن والا فنکشن جو ہے وہ کال ہو جاتا ہے جو ہی اسپیڈ اپ والا بٹن دبایا جاتا ہے یعنی آن کلک والا ایونٹ فائر ہوتا ہے تو اسپیڈ اپ والا فنکشن جو ہے وہ کال ہو جاتا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں اسکرپٹ والا پورشن ابھی تو ہم نے ایچ ٹی والا پورشن دیکھا اب اسکرپٹ والا پورشن دیکھتے ہیں اس اسکرپٹ والے پورشن کے بھی تین حصے آپ کو دکھائے جائیں گے پہلا حصہ جو ہے وہ تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا یہاں پہ ہم پری لوڈ کر رہے ہیں جس کو دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی ایگزیکٹلی exactly سیم ہے یعنی وہی سرکولیٹ فنکشن جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس کو ہم یہاں پہ ری یوز کر رہے ہیں تیسرا حصہ جو ہے اس میں ہم دو نئے فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں یعنی سلو ڈاؤن کا فنکشن اور دوسرا اسپیڈ اپ کا ان دونوں فنکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا رہا ہے صرف ایک ویریبل ہے جس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے سلو ڈاؤن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ گیپ کو بڑھا دیتے ہیں جو ہی بٹن دبایا جاتا ہے یہ فنکشن کال ہوتا ہے تو اس گیپ کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور ہم اس کو بیس بیس ملی سیکنڈ جو ہیں اس کے لحاظ سے بڑھاتے ہیں جتنے وقت کلک کیا جائے گا اتنی ہی دفعہ بیس بیس ملی سیکنڈ جو ہے وہ گیپ بڑھ جائے گا اور سلو ڈاؤن میں جو ہے ہم گیپ کو کم کر دیتے ہیں گیپ کے کم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ امیجز زیادہ تیزی سے روٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ایک نظر آپ دوبارہ دیکھ لیجئے جو ہم نے یعنی اینیمیشن کا افیکٹ کریٹ کیا ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ ہم اس اینیمیشن پہ بہتر کنٹرول حاصل ہے یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم نے فلیش اینیمیشن کی بات کی تھی flash animation is quite popular on web pages یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ٹو ڈی اینیمیشن جو ہے اس کو کسی ویب پیج پہ ڈسپلے کیا جا سکتا ہے یہ اینیمیشن کے لیے فارمیٹ بنا ہوا ہے لیکن بعض اوقات اس کے ذریعے آپ اسٹیٹک امیجز جو ہیں ان کو بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں ان فلیش کے امیجز کو اگر آپ کسی بھی براؤزر میں ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس براؤزر میں ایک خاص پروگرام موجود ہو ایک ہیلپر اپلیکیشن ہو جسے پلگ ان کہا جاتا ہے اور وہ فلیش کا پلگ ان جو ہے آج کل زیادہ تر براؤزر میں پایا جاتا ہے تو it's not a big deal یہ جو فلیش ہے اس کے ذریعے آپ پوری کی پوری ویب سائٹس بنا سکتے ہیں یعنی ایچ ٹی ایم ایل آپ ہارڈلی یوز کریں گے آپ سینکڑوں پیجز کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جو پوری کی پوری فلیش کے اندر ہی ہے لیکن مجھے فلیش کی ویب سائٹس کو اتنی پسند نہیں ہے اس کی کی وجہ یہ ہے کہ فلیش کی ویب سائٹ جو ہیں ان کو انڈیکس نہیں کیا جا سکتا اگر گوگل پہ جا کے ایک فلیش کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس میں کچھ کی ورڈز وغیرہ موجود ہیں مختلف جگہوں پہ ان کے لیے سرچ کرنا ناممکن ہے دوسری بات یہ کہ فلیش کی جو فائلیں ہیں جس طرح انہیں اسٹور کیا جاتا ہے انہیں بائنری فارمیٹ میں اسٹور کیا جاتا ہے بھائی بائنری فارمیٹ میں تو نہیں پڑھ سکتا تو اس کا آلٹرنیٹ جو ایک جو میں نے آپ چند ہفتے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا وہ میرے خیال میں خاصا پاپولر ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہے the structured vector graphics format S V G format so it's a replacement یا بلکہ کہنا چاہیے it's a competitor for the flash format اس میں بھی پلگ ان کی تو ضرورت ہے فلیش کے لیے پلگ ان کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی پلگ ان کی ضرورت ہے لیکن اس میں جو اسٹوریج ہوتی ہے اس کی جو فائلز ہوتی ہیں وہ ٹیکسٹ فارم میں ہوتی ہیں اور میں اتفاق سے ٹیکسٹ فارمس پڑھ سکتا ہوں اور دوسرے یہ کیونکہ وہ ٹیکسٹ فارم میں ہے اس لیے سرچ انجنز جو ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سرچ کر کے ان سے وہ کی ورڈز وغیرہ تلاش کر کے ان کو انڈیکس کر سکتے ہیں تو جناب آج ہم نے بات کی اینیمیشن کی اور گرافکس کی آج ہم نے دیکھا کہ سادی سی اگر آپ نے گرافکس کسی ویب پیج میں ڈالنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے آپ امیج کا ٹیگ یوز کریں اور امیج کے ٹیگ میں جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ان میں میرے خیال میں ہائٹ اور وٹس والی چیز جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے یعنی اس کے ذریعے آپ چیزوں کو کنٹریکٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ایمپلیفائی کر کے ان کو بڑا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ امیج کے ٹیگ میں الائن کا ایٹریبیوٹ بھی ہے جس سے آپ الائنمنٹ ورلڈ کا الائنمنٹ جو ہے کسی امیج کی وہ چینج کر سکتے ہیں اور سورس کا ایٹریبیوٹ تو ہے ہی جس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ نے امیج ڈسپلے کرنا ہے اس کا فائل نیم کیا ہے وہ وہ کہاں پڑا ہے اور اس کا فائل نیم کیا ہے اور یہ کہ وہ فائل جو ہے امیج کی فائل وہ لوکل بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کے اپنے پرسنل کمپیوٹر پڑی ہو یا پھر وہ کہیں اور بھی ہو کسی اور ویب سائٹ پہ ہو ایز لانگ ایز وہ ہے ویب پہ available as long as you know the U R L you can use it کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ امیجز کے ساتھ کس طور طریقے سے ڈیل کرتی ہے اس کے لیے ہم نے بتایا کہ جاوا اسکرپٹ میں جو ہے ایک خاص بلٹ ان آبجیکٹ ہے which is the image object یہ امیج آبجیکٹ جو ہے اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں وچ آر کوائٹ یوزفل اور اس میں سے ہم نے آج صرف سورس والی پراپرٹی ہی دیکھی لیکن آپ اس کی باقی پراپرٹیز جو ہیں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ ایونٹ ہینڈلرز بھی ہیں ایونٹ ہینڈلرز میں ہم نے آن اباٹ کا تذکرہ کیا تھا آن لوڈ کا تذکرہ کیا تھا اور آن ایرر کا تذکرہ کیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ جو جاوا اسکرپٹ کا امیج آپڈیٹ ہے اس کے ذریعے تھوڑی سی امیج مینیپولیشن کر کے آپ کو دکھائی ہم نے دکھایا کہ سب سے بڑا فائدہ جو اس امیج آبجیکٹ کا ہے کہ اس کے ذریعے آپ امیجز کو پری لوڈ کر سکتے ہیں پہلے سے انہیں انہیں اٹھا منگوا کے اپنی کیش میں رکھ سکتے ہیں کہ جو ہی ویب پیج پہ ضرورت ہو فوراً کو دکھایا جا سکے that's a very interesting effect کیونکہ اس کی مدد سے آپ بڑی اچھی اور اسموتھ اینیمیشن کر کے دکھا سکتے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ امیج مینیپولیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا کہ یہ کام بڑا آسان ہے پہلے آپ پری فیچ کریں اس کے بعد اپنے ویب پیج پہ جہاں پہ آپ نے ایک امیج کو دکھایا ہوا ہے اس کی سورس پراپرٹی کو چینج کر دیں اس سورس سے جو آپ نے پری لوڈ کر دیا تو فوراً وہ امیج آپ کو وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا ہم نے پھر کچھ اینیمیشن بھی آپ کو کر کے دکھائی اور اس اینیمیشن میں کوئی میجک نہیں ہے آپ نے کرنا یہی ہے کہ کچھ امیجز لینے ہیں اور ان کے تھرو سائیکل کرنا ہے آپ نے پہلے پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح ان کو آپ نے دکھانا ہے اور پھر اس کی اسپیڈ کو اگر آپ صحیح طرح سے ایڈجسٹ کر لیں تو لگے گا ایسے کہ جناب ایک کنٹینیوس ہی مووی آپ کے سامنے چل رہی ہے تو جناب یہ تھا طریقہ جس کے ذریعے ہم اینیمیشنز آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں اس کے لیے ویب پہ بعض انٹرسٹنگ فارمیٹس بنے ہوئے ہیں مثلا ایک فلیش فائل فارمیٹ ہے ایک ایس وی جی کا فارمیٹ ہے جن کے ذریعے ذرا بہتر اینیمیشن دکھائی جا سکتی ہیں یہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ تو بہت کروڈ سا طریقہ تھا اینیمیشن بنانے کا لیکن فلیش اور ایس وی جی فارمیٹ جو ہے اس کے ذریعے اینیمیشن ذرا خاصی بہتر کوالٹی کی دکھائی جا سکتی ہیں یہ تو جناب تھی بات آج کی نیکسٹ ٹائم جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا شاید آخری لیکچر ہوگا اس میں ہم بات کریں گے پروگرامنگ میتھڈالوجی کی وہ یہ کہ ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے افیکٹو پروگرامز لکھنے اگر ہم نے کریکٹ پروگرام لکھنے ہیں لیکن ہم نے لکھنے اس طرح ہیں کہ اس میں ٹائم زیادہ نہ لگے ہمارے پروگرامز ایسے ہوں کہ جو صحیح ہوں جو وہ جو وہی کرتے ہوں جب ان سے کروانا چاہتے ہوں لیکن ہم انہیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کم سے کم وقت میں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ ہمیں ایسی ٹیکنیک سوچنی پڑیں گی جس سے ہمارا جو ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے وہ ذرا کم ہو جائے تو جناب ایک تو ہم یہ دیکھیں گے دوسری چیز جو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اگر آپ ایک پروگرام لکھ رہے ہیں ظاہر ہے اس میں بگز اور ایررز تو آتے ہیں تو بگز اور ایررز کو ریموو کرنے کے لیے جو ڈی بگنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان میں سے کچھ سادی سی ڈی بگنگ ٹیکنیکس جو ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے تو جناب انٹل دا نیکسٹ لیکچر اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ